شعبہ نے خبر دی انہیں سعید بن ابی بردہ نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے ان کے دادا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو موسا شعری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تنگی میں نہ ڈالنا انہیں خوشخبری سنانا دین سے نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں اتفاق سے کام کرنا ابو موسا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسی سرزمین میں جا رہے ہیں جہاں شہد سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے بتا کہا جاتا ہے اور جو سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے مزر کہا جاتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6124